ويسر أمري من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين جب بھی جہاں کہیں کوئی آدمی کام کرتا ہے کسی ادارے میں تو وہاں اس کا تعین ہو جانے کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ کے بعد سب سے پہلا جو وہ کام کرتا ہے وہ اپنا تعین کرتا ہے کہ میری حیثیت اس ادارے میں کیا ہے میں یہاں کا قانون بنانے والا ہوں یا قانون بنانے والا کوئی اور مجھ سے سینئر ہے اور میں صرف یہاں ان کے بنائے ہوئے قوانین پر چل کر تنخواہ لینے آیا ہوں پہلے یہ تعین ہوتا ہے باقاعدہ ایک نقشہ ہوتا ہے جس میں کہیں اہم جگہ پر لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں کا ایڈمنسٹریٹر کون ہے پھر اس کا نائب کون ہے پھر آگے وہ شاخیں بنتی ہیں آپریشنل انجینئر کون ہے میکینیکل انجینئر کون ہے پھر آپریشن جو ہے وہ دیگر جو شعبے ہیں ان کا انچارج کون ہے تو ایک نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے مطابق کام چلتا ہے جہاں کہیں بھی اس کو کوئی آدمی توڑنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا نظام درم برم ہوتا ہے اسی طرح اس دنیا میں اگر سب سے پہلے یہ تعین کر لیا جائے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں وہ خود قانون ساز ہے اپنی مرضی کے اپنی پسند کے قانون قوانین بنا سکتا ہے یا کوئی اور ہستی ہے جو قانون بناتی ہے اور اسے تاوان یا کرہن پسند کرے یا ناپسند پسند کرے ان قوانین کو اسے فالو کرنا ہے اب ادارہ کہتا ہے سات بجے صبح آنا ہے اب بارش ہو گرمی ہو سردی ہو گاڑی ملے نہ ملے ٹیکسی کر کے جانا پڑے آپ جائیں گے تو تنخواہ ملے گی آپ کہیں جی آپ نے تو سات بجے رکھا میری طبیعت نو بجے آنے پر آماد ہے تو آپ کو آپ کی طبیعت کی تنخواہ نہیں ملتی ادارے کے قوانین کی پابندی کی تنخواہ ملتی اسی طرح کوئی آدمی کہ یہ چیز میرے دل کو نہیں لگتی بھائی تیرے دل کو نہ لگے تیرا دل جائے کیوں لینا اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے تم سے کوئی مشورہ تو نہیں مانگا اس نے بھائی تم مشورہ دو گے تو ووٹ زیادہ ہوگے تو میں قانون بنا دوں گا واللہ ہے تو ہم یہ جو عبادات ہم لوگ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ان عبادات کا پیغام کیا ہے یہی سمجھانا نا کہ اللہ وہ ہستی ہے جو چاہے قانون بنا دے چاہے وہ تمہیں الٹے ہی نظر آتے بھائی وضو کیا آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں آپ ری خارج ہو گیا وضو ٹوٹ گیا جی اب کہتے ہیں جی استنجا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں باقی وضو کر لو بھائی جس کی سزا جس کا جرم ہے اس کو تو سزا کوئی نہیں ملی باقی سارے بدن کو آپ ٹھنڈک سے نہ لا دیں کوئی عقل میں آنے والی بات ہے پھر کم از کم استنجا تو پھر لازمی ہونا چاہیے تھا نمازیں اہم ہیں ہر عبادت سے کلمے کے بعد نماز سب سے زیادہ اہم چیز عورت کے پیریڈ کے روزے اسے قضا کرنے رکھنے نماز معاف ہے پانی نہیں مل رہا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آدمی خوب مال دل کے نہایا ہوا ہے اس کا وضو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دے اللہ کے چلو ٹھیک ہے تم اور دو نمازیں بھی اس میں پڑھ سکتے ہو کیونکہ پانی نہیں ملا لہذا اس کی ویلڈیٹی جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے فرمایا نہیں مٹی میں ہاتھ مارو منہ پر ملو بھائی اب تو عقل تو کہتی ہے اب گندے ہو گئے پہلے تم صاف تھے جس کپڑے پر مٹی نہ ہو جس پتھر پر مٹی نہ ہو اس پر تجمم نہیں ہوتا اور مارنا بھی کہیں منہ پر کہہ دیا جاتا چلو پیل مار لو گوڈے مار لو منہ صاف ستھرا رہنے لگا نہیں پہلے منہ پر ملو اب عقل کہتے ہیں تو گندا ہو گیا ہوں میں اللہ کہتا ہے تم پاک ہو گئے ہو حج پر جا رہے ہیں آپ کہا جی بیوی آرام ہو گئی لو جی اب بیوی آرام ہو گئی اس نے بتا دیا نا کہ میں اگر چاہتا تو میں سیزن بھی مقرر کر سکتا تھا کہ چھ مہینے حلال ہے تمہارے اوپر چھ مہینے آرام ہے کر سکتا تھا نا بہت سی چیزوں کو اس نے سیزن پر رکھا ہے اپنے اپنے سیزن پر انہیں اجازت ہے قانون فطرت میں وہ مجبور ہے سیزن ایک دفعہ آتا ہے ان کا مادہ کا اور انسان کو اللہ نے بارہ مہینے اجازت دی ہوئی ہے اگر اس کا بھی سیزن میں قدر کر دیا جاتا تو کیا کرتے تم نو کانفیڈینس کوئی اٹھونجا بھی اللہ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے کیا کر لیتے تم وہی چیزیں حالات ہیں اب کہتا صبح سے شام تک نہیں کھانی اس کا مطلب یہ ہے پیغام یہ تمہیں دینا چاہتا ہے اللہ کہ میں جو قانون چاہوں بناؤں اور تمہیں ان پر چلنا ہے ہم نے ان میں سے عبادات کو منتخب کر لی کہ ان میں تو تیرے بنائے ہوئے قوانین پر ہم چلیں گے ان میں تو ابسولوٹ اتارٹی رکھتا ہے قانون سازی کی تو کہتا ہے ہے اذان ہوئی مغرب کی تو اب نماز نہ پڑھو میدان عرفات سے نکل پڑو اور وہاں جا کے مزدلفہ میں رات کو تین بجے بھی پڑھو تو قضا پہلے جو ہے وہ ادا مغرب پڑھو پھر ایشا ادا پڑھو قضا بھی نہیں کرنی رات کو دو بجے بھی مغرب ادا ہو رہی ہے وہاں پر یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں بھائی تو قانون بنا سکتا یہ عبادتیں تیری ہیں یہ دکان میری ہے یہ بیوی میری ہے مجھے میرا دل ہے کہ یہ ننگی ناچے تو تو کون ہوتا کہ لوا والا کو پردہ کرا بیوی میری ہے گارے تجھے کہاں سے آ رہی ہے بس دل صاف ہونا چاہیے اس کا سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس کہ میرا بھی صاف ہے میری بیوی کا بھی صاف ہے دیکھنے والوں کا بھی صاف ہے آفس میرا ہے نماز سے باہر کے تو میں پابند نہیں تیرے قوانین کا عبادات تیری ہیں معاملات میرے ہیں وہاں میں قسم جوتی کھا کر بھی بیچوں گا اس لیے کہ مجھے دانت پھنسانا ہے تو جب تک آپ تعین نہیں کریں گے اپنی حیثیت کا جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ مینیجر ہے پھر سرکولر سرکولر آتے رہتے ہیں آپ مانتے رہتے چپ کر وہ کہتا ہے آپ فلاں گاڑی نہیں ملے گی آپ کو یہ دس دن کے لیے گاڑی بند ہے آپ خاموشی سے آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے ڈیوٹی ٹائمنگ یہ ہے آپ بالکل اس طرح چلتے ہیں کیونکہ آپ نے ذہن کو یہ بات فیڈ کر دی ہے کہ بھائی یہ قانون بنانے والا مینیجر صاحب ہے مدیر ہے بس کوئی بھی اٹھ پٹانگ قانون بنا دے آپ اعتراض نہیں کرتے عمل کرتے ہیں ذہن میں یہ فیڈ کر دیں کہ اللہ قانون ساز ہے میں غلام ہوں اور اسے ہر قسم کا حق حاصل ہے کہ میرے بارے میں یہ قانون بنائے اس کے بعد پھر اسلام پر چلنا کوئی مشکل نہیں رہتا ورنہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات بھی اللہ نے فرمایا کہ انما یہ سیاد سما اسلام پر چلنا ایسے پتا چلتا ہے جیسے آسمان پر چڑھنا جس کا اللہ سینہ کھول دیتا ہے لیل اسلام اسلام کے لیے اللہ جس کا سینہ کھول دے تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے وہ میں یور دل یا شراسد رہل اسلام وہ میں یور دلوں یج السد رہاجن تنگ اور حرج خوردرہ دہی کن ہاراجن کا ان ماں یہ سیاد و حصہ اسلام کے احکامات پر چلنا اسے یوں پتہ چلتا ہے کوئی کہہ رہا کہ آسمان پر چڑھو بہت مشکل اس لیے کہ شخصیت جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتی ہے میرے بارے میں کوئی قوانین بنائے میں نے اسے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے پتہ نہیں ہے بھی ہے کوئی نہیں ہے مولویوں نے تھوک لگایا ہوا ہمیں ڈرا ڈرا کے مار رہے ہیں خام خام اتر ہمارا جو ہے وہ نکال رہے ہیں یہ پتہ نہیں کوئی آگے سے مڑتا یہ مسلمان نہیں کہتے کوئی آگے سے واپس آیا وہ مسلمان ہی ہوتا ہے نا ہمارا اپنا بھائی بند ہوتا ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ کوئی آگے سے مڑ کے آیا قبروں سے کوئی مڑ کے نہیں آیا بھائی لیکن مسلمانی میں کوئی فرق نہیں تو اللہ قادر مطلق ہے وہ جو قانون چاہے بنا سکتا ہے گھریلو معاملات کے بارے میں قوانین بنانے سے پہلے اللہ نے بڑی ایک واضح بات کہی ہے وما کان علی ولا مؤمنتن کسی مومن مرد اور مومن عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ چکا دیں کوئی ویڈکٹ دے دیں کوئی فیصلہ دے دیں کوئی قانون بنا دیں یقون اللہ خیالاتوں ممبا دیں کہ ان کے پاس کوئی چوائس باقی رہے کوئی اختیار باقی رہے یس اور نو کرنے کا اگر مومن مرد ہے اگر وہ عورت مومن ہے they have no choice they have no سے یہ کیوں ہوا ایسے کیوں ہوا ایسے ہونا چاہیے تھا اللہ نے کوئی مشاورتی کونسل نہیں بنائی ہے جو قانون چاہتا ہے بناتا ہے بندوں کا کام ہے ماننا ان کا وما کا نا مومن ولا تن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ان کے معاملات میں ہمارے پرائیویٹ معاملات اللہ اس کا رسول مکمل اختیار رکھتے ہیں قانون بنانے کا اور آگے کیا فرمائے میں یا اللہ و رسولہ ہوں جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول یعنی اس بنائے ہوئے قانون کو تسلیم نہیں کرے گا منہ سے انکار کر دے یا عمل سے انکار کر دے عملی انکار کرے یا زبانی انکار کرے وہ نہیں اللہ اور رسول ہوں تو قبض اللہ مبینہ تو وہ ایک واضح گمراہی میں جا پڑا ہے شک کی کوئی بات ہی نہیں اب جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ نے اپنی حکمت سے کچھ قوانین بنائے ہیں جنہیں سترو حجاب کہا جاتا ہے تو وہ ماننے کے لیے بنائے ہیں اور ان کے لیے بنائے ہیں جو پہلے ماننے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تجھے مانتے ہیں تو ہمارا آقا ہے تو ہمارا مولا ہے تو ہمارا رب ہے ان کے ذمے ہیں جو اسے مانتا ہی نہیں اپنا رب ان کے ذمہ یہ قوانین نہیں ہے وہ بالکل آزاد ہیں جو چاہیں کریں سوال ان سے نہیں ہے سوال ہے کل مل ماننے والوں کو کہو ایک آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے نا dos and don'ts rules and regulation جتنے بھی ہیں وہ اسی پر اپلائی ہوتے ہیں نا جو پہلے فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے عام چلتے آدمی کو چپراس تو نہیں کرواتے اسی طرح جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ کو اتارٹی مان لیتا ہے ان سے کہا جاتا ہے آپ اسے اتارٹی بھی مان رہے ہیں اس کا حکم بھی نہیں مان رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ پھر در کلس میرا نار یہ دنیا میں تو بی کلاس لے لیتے ہیں نا درخواست دے کر وہاں انہیں وہ آخری کلاس ملے گی جو کافروں سے بھی لوئر درجہ ہو انہوں نے تو ہمت کی ہے نا کہا نہیں مانتے ہم بات ختم ہو گئی یہ کہتے مانتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے یہ زیادہ بڑی ضرورت ہے یہ بغاوت ہے یہ منافقین ہے اللہ زینا یا اللہ زینا آمن بھی افواہم علم کو لوبہ ہوں اللہ زینا یا قلون آمن نہ بھی افواہم المیمین قلوبہ ہوں جو منہ سے کہتے بھی مان لیا مگر ان کے دل مومن نہیں ہے منہ سے اس لیے کہہ دیا ہے کہ معاشرے میں اب رہ نہیں سکتے اگر وہ نہ کہیں گے ہم میں مسلمان ہوں لیکن مسلمانوں والا کام کوئی نہیں تو قوانین اللہ نے بنائے ہیں ان کے لیے جو اس کو ماننے والے کل للمؤمنین اور کل للمؤمنات ایمان والے مردوں سے ایمان والی عورتوں سے اب لفظ عورت جو ہے عورت کا مطلب ہے وہ چیز جسے چھپایا جانا بہت ضروری ہو یا جس کا چھپ کر رہنا بہت ضروری ہو یا جس کا پردے میں رہنا بہت ضروری عورت مرد کا سے لے کر گھٹنے تک عورت ہے سترولا ستر کہتے ہیں چھپانے کو ستر کس کو کہتے ہیں اللہ کہ ستار ہے چھپانے والا ستر کہتے ہیں چھپانا کہ جی سطر ننگا نہ کرو یہ اصطلاح صحیح نہیں ہے سطر تو کہتے ہیں چھپانے کو اسی سے بنا ہے ستار اسٹیئر کرٹنس ستار پردے کو یہ لوگ کہتے ہیں العورا ناو سے لے کر مرد کا گھٹنے تک عورت ہے العورا اس کو چھپانا مرد کا ناو سے لے کر گھٹنے تک عورت ہے سطر العورا میں آتا ہے یہ عورت ہے مرد کی اس کو یہاں تک چھپا کے رکھنا اس کا سطر ہے ننگا ہو جانے نماز نہیں ہوتی مرد سے بھی اس کا چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے واجب ہے گھٹنے سے ناک تک مرد کا مرد سے بھی چھپانا واجب ہے مرد بھی کسی مرد کے سامنے کھول نہیں سکتا اسی طرح عورت کا سر کے بالوں سے لے کر امام شافی کے نزدیک پاؤں کے ناخن تک امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھٹنے اپنے ٹخنے تک یہ ہاتھ پاؤں اور منہ کی جو اجازت دی ہے یہ صرف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے سطر سے باہر نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ ہاتھ اور پاؤں سطر کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کا اورا نہیں ہے باقی تینوں ایما اور سلفی حضرات کے نزدیک عورت کا چہرہ اس کے ہاتھ اس کے پاؤں بھی سطر میں داخل ہے اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ عورا جو ہے وہ تو باپ کو بھی وہ نہیں دکھا سکتی عورت کا اپنے بال والد کو دکھانا بھی جائز نہیں ہے اسے ڈھام کے رکھنے چاہیے لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر چہرہ عورت ہوگا تو اسے پھر باپ سے بھی چھپانا پڑے گا لہذا اسے عورت سے باہر نکالنا پڑے گا تو عورت کے ہاتھ پاؤں اور منہ کے علاوہ باقی پورا بدن عورت ہے جو ڈھکا ہو تو نماز ہوتی ہے عورت نام ہی اس چیز کا ہے جو چھپائی جانی چاہیے قرآن حکیم میں آیا ہے کہ وہ لڑکے بھی تمہارے پاس بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں اللہ زین لم یا گھرو آلہ النساء انسا اورات نسا عورتوں کے بھید عورتوں کی چھٹی باتوں سے بھی واقف نہیں ہوئے ہیں وہ عورت کے وہ باڈی پارٹس کے نام انہیں نہیں آتے پانچ سال چھ سال آٹھ نو سال کا بچہ لیکن آج کل ٹی وی نے وہ بھی کوئی نہیں چھوڑا وہ بچے لہجہ عمر نہیں دی یہ کہا گیا کہ جو عورت کے خفیہ بھید خفیہ راجوں سے واقف نہ ہو بھولے بچے تو عورات النساء عورتوں کے راز عورتوں کی چھٹی چیزیں تو عورت نام ہی اس کا ہے جو چھٹی ہوئی نہیں ہے وہ عورت نہیں ہے وہ لیڈی ہو سکتی ہے خاتون بھی ہو سکتی ہے عورت نہیں ہو سکتی عورت تو کہتے چھپے ہوئے کو جب نکل گئی تو عورت نہیں رہی مرد کا گھٹنے سے ناپ تک چھپے گا تو عورت ہے کھل گیا تو عورت نہیں عورت کا مطلب ہے چھپا ہوا جس کو چھپانا چاہیے جو چھپا ہوا ہو اسی طرح فرمایا کہ دیکھو تمہارے جو محرم لوگ ہیں وہ بھی ان تین وقتوں میں تمہارے پاس اجازت لے کر آیا کریں دروازہ کھٹکھٹا کے بجا کے کھنگار کے کسی طرح کوئی سگنل دے کے آیا کریں کوئی انڈیکیشن دے کے آیا کریں من قبل سلاط الفجر فجر کی نماز سے پہلے وہ عید سیابہ نہ سیاب کو میں نہ زور کے وقت جب تم ایزی لباس میں ہوتے ہو آرام کر رہے تو کیلولا کر رہے ہو وہ من بعد سلاط العشا اور نماز عشاء کے بعد سلاس و اورات اللہ کم عورت کی جمع اورات سلاس و اورات اللہ کم تین وقت ہیں تمہارے چھپنے کے یہ تین وہ وقت ہیں جن میں تمہیں اپنے آپ کو راز میں رکھنا ہے جن میں تم چھپنا چاہتے ہو ان وقتوں میں ماں بھی بیٹے کے کمرے آئے گے تو دروازہ بجا کے آئے اور بیٹا بھی ماں کے کمرے میں آئے تو دروازہ بجا کے آئے بیٹی باپ کے کمرے میں آئے تو دروازہ بجا کے آئے کھنگھار کے آئے ایک صاحب نے کہا حضور وہ تو میری ماں ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو ننگا دیکھو کہ حضور نہیں تو آپ نے فرمایا دوبارہ بجا کیا کرو پتہ نہیں وہ کپڑے بدل گئی ہو کس حال میں سلاس اور آپ اللہ کو تو عورت تو کہتے ہی اس کو ہے چھپنا جس کی فطرت میں ہے پھر اگر اللہ چاہتا تو مرد پر بھی پردہ فرض کر سکتا تھا اگر اللہ چاہتا تو مردوں پر بھی پردہ وہ فرض کر سکتا تھا لیکن وہ حکیم ہے اس نے دو چیزیں تو بالکل واضح ہیں ایک تو مرد کی طبیعت میں اقدام ہے یہ جینیٹیکلی اگریسو ہے عورت پیسو ہوتی ہے اس میں اقدام نہیں ہے لہذا مرد کو عورت سے پردہ کروانے کی ضرورت نہیں تھی اقدام عورت کی فطرت نہیں ہے چاہے وہ آپ کی اپنی بیوی کیوں نہ ہو پردہ اسے کروایا جاتا ہے جس سے کوئی خطرہ ہو اقدام کس کے ہے مرد کے اندر ہے اقدام عورت ابھارتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے جوش دلاتی ہے اس کو ٹو گو اہڈ لیکن خود اقدام نہیں کرتی لہذا خطرہ مرد سے تھا کہا گیا کہ عورت کو پردے میں رکھو تاکہ مرد جو ہے اس کا وہ جذبہ اقدام والا بٹن نہ دبے وہ جذبہ مشتعل نہ ہو ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ اپنی ایک بیوی کو پردہ کرا لینا زیادہ آسان ہے بن محلے کے پورے جوانوں کو پردہ کروانا اب دروازہ بجا جا گئے ہو اپنے پتر کو پردہ کراؤ کیوں میری بیوی باہر نکلتی ہے اب پورے محلے میں یہ کہہ گئے محلے کہ تم اپنی ایک بیوی کو ہی کرا لو اللہ کے بندے لہذا ایک بیوی ایک ہدف آسان ہدف دیا گیا ہے آدمی اسے کرا سکتا ہے اور اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا کل کم رائن تم سب ہاتھوں میں اور صرف آروپ لگا رہی حاکم نہیں اس سے نہیں پوچھا جائے گا اپنے گھر کے تم امیر المومنین میں نیند ہو یہ ریاست ہے اس کا بادشاہ اس کی ملک ہے اس کے کارندے ہیں اس کا بجٹ ہے اس کا ایکسپینڈیچر ہے اس کا انکم ہے اس میں حلال حرام اس میں کرپشن پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے ایک گھر ان سب کا مجموعہ اوپر جا کے بنتا ہے یہ چھوٹی بے نظیر اوپر جا کے بڑی بے نظیر بنتی اپنی اپنی بے نظیر سنبھالو پوچھا جائے گا کلو کم رائن یا کلو مسرول ان رائے اور پوچھا جائے یا یہ اللہ کو بنو تن سوچا کم واہلی کم ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اگر آپ نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو دنیا سے ایک بدماش آپ نے کم کر دیا ہے اور ہر آدمی اپنے آپ کو سنبھال لے تو دنیا میں بدماشی ختم ہو جائے ایک گھر سدھر جائے تو سمجھ لیں ایک گھر آپ نے مومن کر لیا ہے اور دس بیس مومن ہو جائے تو محلہ مومن ہو گیا ہے جو گھر مل کے محلے شہر اور پھر کالونی اور پھر آگے چل کے پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں تو ایک گھر کو سدھارنا آسان تھا تو عورت اس کو کہتے ہیں جو چھپے اب بات چلی سطر کی اور حجاب کی سطر ہے سطر لاؤ اور اور جو باقی بچتا ہے اس کو کیا چیز روکتی ہے حجاب یہ دو الگ احکامات ہیں لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں امام کے نزدیکی چہرے کا پردہ کوئی نہیں چہرے کا پردہ ہے حجاب چہرے کا ہے سطر چہرے کا کوئی نہیں اب ایک لسٹ اللہ نے گنوائی ہے کہ ان کے سامنے عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں ان کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اب آپ بتائیے اس میں باپ ہے اس کا بیٹا ہے اس کا بھائی ہے اس کا بتیجا ہے اس کا بھانجا ہے تو کہا گیا کہ ان کے علاوہ کسی کے سامنے زینت ظاہر نہ کرے تو وہ کون سی باقی زینت بچ گئی تھی جو باقیوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے علاوہ نہ دیکھیں عورت کا پیٹ تو اس کو بھانجا بھی نہیں نہ دیکھ سکتا اس کا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا اس کا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا پھر باقی بچا کیا تھا جو کہا گیا کہ یہ دیکھ سکتے وہ ہاتھ اور پاؤں تین چیزیں یہ ان جن کی لسٹ آئی ہے ان کے لیے دیکھنا جائز ہے باقی کے لیے حرام ہے اب ان کے سامنے جائے گی تو حجاب ڈال کے جائے گی فالتو کپڑا لے کے جائے گی جو سطر کے علاوہ ان تین چیزوں کو ڈھانگ کے وہ لسٹ میں ابھی پڑھوں گا زیادہ تحقیق کی ضرورت کو ماننے والی طبیعت ہو تو یہ کافی ہے نہ ماننے والی ہو تو اللہ نے کہا تھا میں مردے بھی قبروں سے اٹھا کے ان کے سامنے لے جاؤں فرشتے آ کر ان سے باتیں کریں اور اے نبی تو آسمان سے روزانہ کاغذ لے کر نیچے اترا کرے کہ آج یہ وہی اوپر سے لے کر آئے پھر بھی یہ ماننے والے نہ ماننے والوں تیرے کوئی علاج ہی کوئی نہیں ماننے والوں کے لیے زیادہ تحقیق کی ضرورت کوئی نہیں تو ایک لسٹ گنوا دی گئی کہ ان کے لیے عورت کی زینت ولاب دین زینت اللہ کون سی زینت ہاتھ پاؤں اور چہرہ باقی اس کا سطر ہے اور عورت کا سر بھی اتنا ہی سطر ہے جتنا عورت کی ران اور اس کا سر اگر اس کے باپ نے دیکھا تو اتنا ہی مجرم ہے جتنی اپنی بیٹی کی ران دیکھی ہے پتہ ہی کو پھر جب بھی کہیں قانون بنے گا جب بھی کہیں اسلامی قانون نافذ ہوگا تو جب تک پردہ پہلے نافذ نہیں ہوگا اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہوں گی پہلے عورتیں اندر کی جائیں گی پھر سنسار کی سزا ہوگی پہلے عورتیں محسن محسن قلعے میں رکھی جائیں گی وہ محسنات بنے گی قلعے والی بنے گی گھر میں ہوں گی باہر نکلیں گی تو پردہ لے کر نکلیں گی ان بیریئرز کو جو توڑے گا اس کو سنسار کیا جائے گا اب عورت کی شیشہ بنی آسٹریلیا کی گائے کی طرف فٹ پاتھوں پر دوڑتی پھرے انگیخت دیتی پھرے مردوں کو پیٹرول کو آگ دکھاتی پھرے اور ایک عدالت بیٹھی ہو جو سنسار کرتی تو پانچ سات سالوں میں پاکستانی سارے ختم ہو جائیں گے کھ نہیں بچے گا کچھ اللہ بندے مکانا نہیں چاہتا سب سے پہلے پردہ نافذ ہوگا سے پہلے فحاشی ختم ہوگی جو انگریز دیتی ہے آپ دیکھیں جب قید سالی ہوئی ہے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا معطل کر دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھوک نے مجبور کر دی لوگ اب یہ جذبات کو ابھارتی ہیں بیگمات اور نشانہ کون بنتی ہیں غریبوں کی بچیاں اس لیے کہ اویلیبل ان کو وہی ہوتی ہیں نا نو سال کی بچی مری ہوئی ملتی ہے کسی گٹر سے بارہ سال دس سال یہ روز اخبار میں آپ پڑھتے ہیں ان کو سٹارٹ کس نے کیا ہے انہوں نے جو سرخی پاؤڈر لگا کے سوچی ان کو انہوں نے ارج دی ہے نشانہ کسی غریب کی بچی بن گئی جو کیس بھی نہیں لڑ سکتا اس لیے کہ جذبات میں بھی اسے یہ خیال آتا کہ کسی غریب کی بچی پکڑو جو تھانے ایف آئی آر درج نہ کروا سکے بیگمات کو اسے پتا ہے ہیلی کاپٹر پر وزیر اعظم آ جائے گا وہاں کوئی اقدام کرتے تو یہ تو ابھارتی پھریں آگ لگاتی پھریں مردوں کو سنسار کیا جاتا رہے کہیں بھی یہ اسلام نہیں آئے گا پہلے آئے گا تو وہی آئے گا جو کابل میں آیا ہے بھائی عورتیں گھر میں بٹھاؤ اب کتنا پروپیگنڈا ہوا کہ جی انہوں نے عورتیں بند کر دی ہیں انہیں پڑھانا ان کا بند کر دیا ہے انہیں اٹھا کے گھر میں بٹھا دیا ہے کبھی یہ خبر آپ نے سنی ہے کہ ان کو گھر بیٹھے تنخواہ بھی مل رہی ہے کسی نے نہیں بتایا آپ کو کیوں بتایا روٹیاں کاغوں کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں گھروں یہ بات جن سنی میں بتاتا پھر کہا یہ جاتا ہے روٹیاں کاوے کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں میں یہ بات بھری جی ہے ہمیں بتاتا پھر کہا یہ جاتا ہے دیکھے نا جی اگر پردہ کر لے گی تو دیہات کی عورتیں ہیں اب وہ گندم کٹائی کرتی ہیں ساتھ مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں بھائی وہ کرتی ہیں تو قیامت کے دن وہ جواب دے لیں گے اللہ کو اللہ میں نے کیوں نہیں کیا میرے پاس ہوگا تھا اب اسلام آباد کے آئی نائن ٹین میں رہنے والی یہ کہے کہ اللہ میں نے پردہ اس لیے نہیں کیا کہ عورت گندم کیسے کاٹے گی پنڈی گجرخان کی عورت ہے اللہ کیسے گندم کاٹے گی میں پردہ کر لیتی اس کی گندم رک جاتی یہ تو کوئی بات نہیں گجرخان کی عورت نے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے وہ حالت استرار میں بھی ہو سکتی ہے آپ نے اپنا حساب دینا تو نے تو گندم نہیں کاٹنی تھی نا بھائی پھر بعض حالات اس کی اجازت بھی ہو سکتی ہے جیسے ابھی یہاں آئے گا کہ وہ عورت جو نکاح کی امیدوار نہ رہے عمر زیادہ ہو جائے سات ستر سال کی ہو گئی ہے اٹریکشن ختم ہو گئی ہے تو فرمایا علیہ سا علیہ نہ جنا ہن نہ سیاہ ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں اگر کپڑے اتار دے سے کیا مراد ہے وہ فالتو کپڑے جو اس نے اپنے حجاب کے لیے اپنی چادر لی تھی اب وہ چادر اتار دی پر بھی واجب ہے ابھی بھی وہ فالتو کپڑے اس گڑیا کو اجازت ہے کہ وہ جو چادر اس نے لی ہوئی تھی یا جو پر برکا اس نے لیا ہوا تھا اب اتار کے وہ دوپٹے میں اپنے آپ کو رکھ سکتی ہے سلا سیاب ہوگا اب ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے سیاب سوب اپنے اتار اب سوب کہتے ہیں اس کپڑے کو جو انسلا سلا ہوگا وہ کلاتھ اور وہ کلوتھ جو ہیں وہ آپ نے سنی ہے اصطلاح صاحب سب کہتے ہیں اس چادر کو جو ان سلی ہو صرف آگے لٹکانے کے لیے چھپانے کے لیے ایکسٹرا سلے ہوئے کپڑے اتار نہ دیں وہ بھی اللہ نے فرمایا میں یہ صافف نہ خیر اللہ اگر یہ بھی رک جائیں اس سے صبر کریں اور لیے رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے غیر متبرجات بے زین اب یہ مطلب نہیں ہے کہ پردہ اتروا دو سرخی مار کے تم مار روڈ پر لیفٹ رائٹ کرتی پھرو غیر متبرجات بے زین ابھی بھی اسے زینت کر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں برج کس کو کہتے ہیں جو سب سے نمایاں گاؤں میں نظر آتا ہے مینار کو برج کہتے ہیں نا برج ان ستاروں کو بھی کہتے ہیں جو نظر آتے ہیں غیر متبر برج بنی نا تیرے مینار پاکستان گھر میں بیٹھے اب اگر اتارے گئے ہیں اس سے تو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ اسلامی ریاست کفالت کرے گی عورت کی اگر عورت کا کمانے والا بیٹا بھی نہیں بھائی بھی نہیں باپ بھی نہیں شوہر بھی نہیں یہ چار وہ ہیں جو قانون پابند ہیں عورت کو فیڈ کرنے کے عورت کا کوئی بھی نہیں اس کے بھائی کی کمائی میں اسلامی ریاست ایک حصہ مقرر کرتی ہے وہ اپنی بہن کو دیکھ لیے وہ اپنی بہن کی جائیداد میں وارث بھی ہے صرف لامیے لے نہیں ڈالیے دے دی جو جو وارث ہیں عورت کے اس کی وراثت میں ان کی قانون ذمہ داری ہوگی کہ عورت کو فیڈ بھی کریں پھر اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں اسلامی ریاست الاؤنس دے گی اسے نوکری کا مسئلہ ہی کوئی نہیں اب آدمی کہے جی ویکینسیز اتنی پڑی ہوئی ہیں خالی جی کام نہیں چل رہا فیکٹریاں بند ہو گئی آفس بند ہو گئے پی آئی اے کا بیڑا گرک ہو گیا ہے مجبوری ہے مرد تو دھکے کھاتے ہیں ایم اے بی اے کی ڈگریاں لیے ہوئے ایم ایس سی کیے ہوئے وہ تو فٹ پاتھ جو ہے وہ ناپ ناپ کے ان کی جوتیاں گس گئی ہیں یا تو یہ کہیں کہ مرد جو ہے وہ ختم ہو گئے ویکینسیاں بھی باقی ہیں تو معاشرہ چلانے کے لیے ضرورت ہے عورت کی پھر تو ہوئی بات جب یہ گھروں میں بیٹھ جائیں ویکینسیاں خالی ہو جائیں مرد پور کر لیں بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو گیا جو بے روزگار بیٹھے ان پر کچھ پرسنٹ رکھ دیا جائے ٹیکس کہ بھائی اتنا آپ نے دینا ہوگا اپنی کمائی میں سے جو آپ کے جگہ عورتیں تھیں ان کو کمپنسیٹ کریں گی ریاست قانون سازی کی جا سکتی ہے لیکن ماننے والا کوئی ہو اسلامی ریاست ہو تو اسلامی ریاست عورت کی کفالت کرے گی اسے نوکری کے نام پر باہر نکلنے کی ضرورت نہیں مجبوری کے نام ہاں اگر وہ ٹائم کل کرنے کے لیے دل بہلانے کے لیے دل پشوری کرنے کے لیے نوکری کرتی ہے تو وہ نوکری نہیں کرنے دے گا اسلام سے یہ بات ہے پھر ایک عورت آپ دیکھیں نا گھر میاں بیوی جو اللہ نے بنائے تھے تو اس لیے بنائے تھے لے تس کو نو تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو وہ جا بین کو مودن و رحم اور تمہارے اندر محبت اور پیار رکھا اللہ دو چیزیں مطلوب ہیں اس گھر میں پیار اور محبت ہو اور اس گھر میں سکون ہو مرد باہر سے گھر میں آئے تو پتا چلے کہ جنت میں آ گیا ساری ٹینشن اس کے گھر میں آتے ہی ختم ہو جائے اور یہاں سے جب ڈیوٹی پر جائے تو بالکل ریلیکس ہو کر بالکل تازہ دم ہو کر جائے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کراچی سے چلی ہے اب اس نے وہاں تین ساڑھے تین سو مسافروں کو کھانا کھلانا ہے بار بار پیناڈول کی گولیاں سر بھی درد زیادہ کرتا ہے یہ روسٹس دینے والی ہو گولیاں تو اور ان کی ناز برداریاں کر رہی ہے اب ازادی سے اس نے ویسے ہی آدمی دوبارہ اٹھائے پشاور چلی گئی ہے وہاں سے پھر پنڈی گئی ہے پنڈی سے پھر جناب علی کراچی گئی آٹھ گھنٹے گزر گئے اس کے منہ پر بارہ بجے ہوں اب وہ گھر جا رہی ہے شور امید لیے بیٹھا کہ وہ ہنسے گی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرے گی بیٹا ممی ممی کر کے دوڑتا ہے ممی یہ جو پچھلی ہے وہ ممی نے ساڑھے تر سو ہے وہ پگتا کے آئی ہے وہ اس کو کیا پگتائے گی لہٰذا وہ بالکل فائدہ پہنچے کہ رستے صاف کرو بلڈوزر آ گئے وہ جناب علی عالی اب نہ شور کو وہ سکون ملتا ہے نہ پیار ملتا ہے وہ کیوں گئے پیار اس کو وہ بھی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئی ہے وہ بھی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئی میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی اب بچہ کسی آیا کے پاس چھوڑا ہوا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بچہ بھی جب جوان ہوتا ہے تو ماں باپ آیا کے پاس چھوڑ دیتا جب اس کو آپ کچھ دیں گے نہیں تو وہ آپ کو پلٹ کے کیا دے گا تو عورت نوکری کر کے آتی ہے وہ وہاں بھی اپنے باس کے جو ہے وہ نیاز برداریاں برداشت کرے ایک ایک اس کی ڈکٹیشن وہ دس دس دفعہ جو ہے وہ درست کرتا اور اسے ڈانٹتا بھی ہے ڈپٹتا بھی ہے اور اسے اپنی طبیعت پر جبر کر کے جو ہے وہ اپنے باس کو مسکرا مسکرا کر قائل کرنا پڑتا ہے راضی کرنا پڑتا ہے اتنی مسکراہٹ اس کی خرچ ہو گئی ہے کہ اب اس کے پلے کخ نہیں ہے بھائی تیرے لیے کچھ نہیں بچا تیرے لیے غصہ ہی ہے لہٰذا پڑھے لکھے لوگوں کے اندر طلاق کا ریشو زیادہ ہے ڈاکٹر ہیں اسکول ٹیچرز ہیں کیونکہ میرا شعبہ ہے نا گیرج ہے یہاں یہ مینٹیننس کا تو جو کیسز آتے ہیں اصل حیران ہوتی ہے ڈبل ایم اے کیا ہوا ذرا سی بات بیوی کی برداشت نہیں ہوتی اور بیوی ان کی ذرا برداشت نہیں کرتی کیوں کریں سکون گھروں میں کوئی نہیں رہا اب یورپ نے ہمیں بھی یہ بیماری لگا دی ان کے یہاں ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں ختم ہو چکا ہے اور آپ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں ان کے یہاں بادشاہوں میں رائل فیملی میں طلاق اتنا برا لفظ ہے اتنا برا لفظ ہے کہ جو طلاق دیتا ہے اس کا تخت خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ جو گھر نہیں چلا سکا وہ ملک کیا چلائے گا بڑی سیدھی سی بات ہے روایتی طور پر وہ الگ الگ سوئیں وہ الگ الگ رہیں وہ ایک دوسرے کا نام سننے کو تیار ہو لیکن طلاق کا نام وہ لوگ نہیں لیتے گزارا کرتے رہتے سپریشن ہو جاتی ہے طلاق پھر بھی نہیں دیتے اب ان کے یہاں یہ بیماری کون سی ہے کہ ملکہ کی بہن کو طلاق ملکہ کی بیٹی کو طلاق دو بہوں کو طلاق یعنی یہ بیماری اب ان کے وہ دماغ وہ دماغ ہوتا ہے نا بہن ہوتا ہے ان کا شاہی خاندان ان کی قوم کا وہاں جا لگی ہے اور یورپ میں فیملی لائف پانچ سال رہ گئی ایوریج فیملی لائف پانچ سال جو جوڑا پانچ سال اکٹھے نکال دے وہ ان کا آئیڈیل ہوتا ہے بڑے پیار میں بتوا پانچ سال کٹھے رہے اور ہمارے تو پانچ سال منگنی میں گزار دیتے ہیں اور سب سے زیادہ کم طلاق کا ریشو جو ہے اور سب سے زیادہ لانگ لاسٹنگ فیملی جو سسٹم ہے وہ کشمیر میں یہ باقاعدہ سروے کے نتائج آئے نے کہا کہ کیونکہ ماں باپ انہیں کہتے ہیں کہ تو نے اگلے گھر جانا ہے تیرا جنازہ ہی وہاں سے نکلے تو وہ آگے طور پر تیار ہوتی ہے ایڈجسٹ کر لیتی ہیں اپنے آپ کو وہاں جا کر کسی قسم کے بھی حالات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھروں سے سکون ہم لوگ خود ختم کرتے ہیں اب بیوی بی کماتی ہے شوہر بی کماتا ہے تو مسئلہ یہ ہوا کہ خرچ کرنے میں اب اتارٹی کون ہے اب تو کوئی بھی اتارٹی نہیں ہے پہلے یہ تھا نا کمائی میری ہے میں کہتا ہوں آخر خرچ ہونی چاہیے اب شور کو پتہ بھی نہیں ہوتا سرکار اور چھتیس ان کا رنگین ٹی وی آ کے گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے تم نافذ کر لو اسلام اپنی تنخواہ کا لائی ہوں میں بات ختم ہو گئی جب گھر میں سربراہی کوئی نہیں رہا دونوں کمائی کرنے والے پینگ گیسٹ ہیں تنخواہ اپنی اپنی خرچہ اپنا اپنا اللہ اللہ وہ جن کونسل کے کاغذ میں لکھا ہوا میاں بیوی ہیں بچے جو ہے وہ قانونی پیدا کریں دیٹس آل یہ ساری بیماریاں ہم مردوں نے خود ساری یہ ہماری اپنی کمائی ہاتھوں کی کمائی تو اللہ نے اگر قوانین سازی کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ ایک تو عورت گھر میں رہے اور بچے بنائے وہ کیا کہتے ہیں جی عورت صرف بچے ہی پالنے کے لیے آ گئی ہے یعنی بچے پالنا ان کے نزدیک کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا کا سب سے مشکل کام بچے کو انسان بنانا ہے سب سے مشکل کام یہ ہے اسی لیے عورت کو باقی تمام کاموں سے الگ کر کے اسے یہ ریلیف دی گئی تھی کہ اس کا خرچہ مرد پر ڈالا گیا ہے کہ جاؤ تم کماؤ اس کے ذمہ بڑا مشکل کام ہے بچوں کی تربیت کرنی ہے اب ہم نے اس کے ذمہ دوسرے کام ڈال دیے تو اس نے بچے جو ہے وہ انسان بنانے چھوڑ دیے اب کہیں خالد بن ولید پیدا کوئی نہیں ہوتے کوئی تارک بن زیاد پیدا نہیں ہوتا کوئی اصلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا جدھر دیکھو میر جعفر میر صادق ہی پیدا ہو رہے ہیں اب دنیا کی ہر چیز بہترین بن رہی ہے ریڈیو پہلے سے بہترین ٹیب ریکارڈر پہلے سے بہترین پنکھے پہلے سے بہترین اے سی پہلے سے بہترین ٹی وی پہلے سے بہترین ہر ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپروو کر گئی ہے سوائے انسان کے انسان بہترین کیوں نہیں بن رہے ہر چیز اچھی بن رہی ہے اچھے انسان کیوں نہیں بن رہے انسان بنانے والی تسری مر گئی ہے وہ ادارہ ختم ہو گیا ہے اس لیے اب اچھے انسان پیدا نہیں ہوتے تو یہ کچھ آیات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں زیادہ تحقیق نہ میں نے کیا نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے ماننے والوں کے لیے کافی ہے اب انٹرویو اور غلط جو ہے وہ سروے تو نہیں ہو سکتا صحابہ کی ازواج کا کہ آپ کتنا کرتے تھے کتنا نہیں کرتے تھے جو اللہ نے نازل کیا اتنا وہ کرتے تھے فرمایا ہوا کل المومنین یا فضو فروجہ ہوں مومنوں سے یہ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اگر عورت کو پردے میں بھی دیکھیں کوئی عورت با پردہ بھی آ رہی ہے تو بھی مرد کو نظر جھکا لینی چاہیے امیجنری جو انسان کے اندر ایک فیکلٹی اللہ نے رکھی ہے وہ اور کسی جاندار کے اندر نہیں ہے وہ عورت کو پردے میں بھی دیکھے گا تو وہ امیجنیشن والا اس کا بٹن دب جائے گا اور پتہ نہیں تصوراتی طور پر کہاں کہاں جائے گا لہٰذا اس کو اسکرین سے ہٹاؤ نظر ہٹاؤ وہاں سے یہ جو کچھ خواب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ اسی امیجنیشن کا ہے نا مسئلہ اور کیا ہے پریکٹیکل لائف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ صرف اس جاندار کے اندر ہے اور دنیا کے کسی جاندار کے اندر نہیں ہے بھائی لہذا پردے میں بھی دیکھو تو اپنی نظر ہٹا لو یہ نہیں اب اس نے پردہ کر لے تو کر رہا ہے نظر جھکاؤ تاکہ وہ سبجیکٹ ختم ہو جائے وہ دروازہ بند ہو جائے کوئی اور موضوع آ جائے تمہارے ذہن کی اسکرین پر لیٹ ہر گو فضو فروجہ ہوں اور اپنے سطر چھپائے رکھیں حفاظت کریں اپنے سطر کی لالت ساز کال ہوں یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے کس کے لیے روح کے لیے یہ اس کا خالق کہہ رہا ہے ویسے تو ہمیں سے ہر بڑا پاک باز ہے نا اسے کوئی کبھی برا خیال آتا ہی نہیں ہے اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتا کبھی لیکن بنانے والا یہ بات جانتا ہے کہ کیا تمہاری مشینری کے لیے اچھا ہے کس قسم کا سین دے کے تمہاری مشینری جو ہے وہ چالو آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے جال کا ازکالکم یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے نا اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انہیں پردہ کروا دیا اگر وہ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ تارتی رہے وہ بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھیں ویا فرن فروجہ ہننا اپنے سطر ڈھانپے رکھیں ولادین زین کا ہننا اللہ ما ظاہر اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے ظاہر ہو رہی ہے اللہ ما بدت منہا نہیں کہا اللہ ما زہرا منہا زہرا وہ ہوتا ہے جو غالب ہو جو بس میں نہ ہو اس کے لیے کیا علاج بتایا عورت کپڑے پہنے ہوئے ہو صرف ہاتھ پاؤں اور اس کا چہرہ ننگا ہو تو بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے بس میں نہیں انہیں بیٹ کرنا اس کا علاج یہ بتایا والیا بربنا بے خومر ہننا علاج یو بے ہننا اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر لٹکائے رہا کرے کتنی تفصیل سے نماز کی کوئی تفصیل نہیں نہ بتائی زکات کی روزے کی لیکن یہ تفصیل بتائی ہے کہ اس ابھار کو منیمائز کرنے کے لیے جو اس کے بس میں نہیں ہے لامازا رمینا والیا ربنا تو خوب رہنا جیو بہنا اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبان پر لٹکائے رہا کر باپ کے سامنے بھائی کے سامنے بیٹے کے سامنے یہ اس کی بات ہو رہی ہے اللہ ماض ہمیں ویب دینا جینا ہننا اللہ اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر سوائے اپنے شوہروں کی اب یہ کون سی زینت ہے یہ صرف ہاتھ پاؤں اور منہ کی بات ہو رہی ہے جو ان کے لیے جائز ہے تو جو باقی اس لسٹ سے باہر ہیں ان کا پھر کیا ہے ان کے لیے وہ پھر حجاب والی بات ہے کہ ان سے ان چیزوں کو چھپاؤ تو اگر حجاب کا آرڈر واضح نہ بھی آتا تو بھی جب چھپانے کا کہہ دیا ہے کہ صرف ان کے سامنے ظاہر کرو تو اس کا دوسرا مطلب یہ کہ باقی سے چھپاؤ اور نہ ظاہر کریں زینت اپنی سوائے اپنے شوروں کے او آبا اہنا یا اپنے والدوں کے او آبائے بہولت اہنا یا اپنے شوہر کے والد کے یعنی سسر کے او اب یا اپنی اولاد یعنی بیٹوں کے او اب نائے بولت یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے او اخوان یا اپنے بھائیوں کے او بنی اخوان یا اپنے بھائی بھائیوں کے بیٹوں سے او بنی اخوات یا اپنی بہنوں کے بیٹوں سے او نسا یا اپنی ہی جیسی عورتوں سے صرف ہاتھ پاؤں اور چہرہ اپنے ہی جیسی عورتوں سے اپنے ہی جیسی عورتوں سے با پردہ عورتوں سے جو عورت عورت نہیں ہے بلکہ وہ مائکرو کیمرہ ہے کسی کے گھر کا جو تارپیڈو کیا گیا آپ کے گھر کے اندر کہ وہ دیکھ کے آئے اور پھر آ کے بتائے کہ جی وہ اس کا ناک ایسا تھا اس کا ماتھا ایسا تھا آپ دیکھتے ہیں جب پولیس والے کسی کا تصویر سے کرتے ہیں کسی مجرم کی تو کس طرح تصویر بناتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں سو پچاس آدمیوں کا اس موقع والوں سے ان کے پاس ہزار دو ہزار تصویریں ہوتی ہیں کہ بھائی دیکھو اس آدمی کی ناک کیسی تھی وہ دیکھتے ہیں دیکھتے کہ ناک اس جیسی تھی اس کی ناک لے لیتے ہیں اچھا جی اس کی آنکھیں کیسی تھی وہ تصویریں دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی آنکھیں اس جیسی اس کی وہ لے لیتے ہیں آنکھیں لے لیتے ہیں کان کس جیسے تھے وہ جی آنکھ کان اس جیسے تھے اب وہ پوری تصویر بن جاتی ہے اخبار میں وہ دے دیتے ہیں جی یہ آدمی کہیں دیکھیں تو پکڑ لیں آپ یہ عورتیں بھی اسی طرح کرتی ہیں وہ اس کی ناک وہ ہماری سوکی نہیں تھی اس کی طرح اور آنکھیں وہ ہماری نہیں وہ کی تھی وہ اس کی طرح ہے اب پورا نقشہ شور کے سامنے بنا دیا تو پردہ کیا رہا اس گھر کا پردہ تو کوئی نہیں رہا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا ہے کہ کسی عورت کی نقشہ کشی کریں اپنے شوہر کے سامنے آپ نے فرمایا تم اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کا نقشہ بیان کرتی ہو اور پھر جب وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر روتی پھرتی ہو پہلے تو اسے شاپری بنا کے پیش کرتی ہو تم اور جب وہ دوسرا نکاح کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو مصیبت پڑ جاتی ہے تم پھر کیس کر دیتی ہو میری اجازت کے بغیر نکاح کرنے تو اسے مصیبت میں ڈالے کیوں مطلب کیوں نقشے بیان کرتی ہو اور نسا ہننا اپنے جیسی عورتیں جو نقشے بیان نہ کرتی پھرے پردے کے احکامات کو جانتی ہوں وہ اور ماں مالا کا تئی مان ہونا یا ان کی لونڈیاں ان کے ہاتھ کا مال تابعین غیر اربت من الرجال یا وہ مرد جنہیں صرف اپنی روٹی سے تعلق ہے بوڑھے ہو گئے ہیں بس انہیں ان کی روٹی ملتی رہے تو اللہ اللہ خیر صلاح ساٹھ ستر اسی سال کے ان سے ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے ہاتھ میں پاؤں اور چہرہ ننگا کر کے ان کے سامنے باقی ان میں بھی بار بڑے خراٹ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے میں ٹھیک ٹھاک رہے ہیں اور اب جو ہے وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا جی جام اور وہ سرائی میرے سامنے سے مت ہوں آنکھوں میں تو دم ہے ابھی ہاتھوں میں اگر جان کوئی نہیں تو ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں لہذا اگر کوئی بھی نوجوان ان کے پاس بیٹھے تو کسی کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیں تو ایسے مردوں کے اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ جو مخنص ہوتے تھے کھدڑے ان سے عورت کا پردہ نہیں تھا بعد میں آپ نے ایک کھدڑے کو سنا جب غزوہ طائف کے لیے تیاری ہو رہی تھی غزوہ حنین کے لیے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تجھے مل جائے فتح تو فلاں سردار کی بیٹی جو ہے وہ اس کا ہی تم ڈیمانڈ کرنا حضور سے اگر وہ مل جائے مالے کی میں او ہو ہو کیا چیز ہے اس نے پھر بیان کرنا شروع کی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پھر اسے آواز دی کہ وہ بدکار آدمی تو نے تو عورت کو ننگا کر دیا یعنی اس طرح اس نے تفصیل بیان کی اس عورت کی تو اس کے بعد حضور نے خدروں سے بھی پردہ کہ یہ تو باہر جا کے یہ تو لائیو ٹیلی کاسٹ اور براڈ کاسٹ کرتے ہیں یہ تو ان سے بھی پردہ تو ایسا مرد جو تو بس اپنی روٹی سے تعلق رکھے تو اس کی کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس قسم کا ہے تو اس کے سامنے بھی نہیں جانا اگر پتل دینا یا وہ تفل وہ اطفال وہ بچے لم گھروں والا اور آت جو عورتوں کی خفیہ باتوں سے ابھی آگاہ نہیں ہے راز کی باتیں ان کی نہیں جانتے میرے بھولے ہیں وہ وہ بچے جو بچے ابو کو آ کر ڈیٹیل بتائیں وہ بچے بھی نہیں کے رہنا لے ما یقین امن زینا ہند اور اپنا پاؤں بھی زور سے مار کرنا چلیں تاکہ وہ زینت جو چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے لے یو تاکہ معلوم ہو جائے ما یقین امن زینا تہنا یعنی پاؤں زور سے نہ مارو پنجیب بجنے لگے اور آدمی کو پتہ چلے کہ اسی سے امام شافی کہتے ہیں کہ پاؤں کا پردہ ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاؤں کا پردہ ہے اور اخوان کی عورتیں ہاتھوں پر دستانے اور پاؤں کا ان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا منہ کا ہے جو ان کی پردہ کرتی ہے وہ صرف چہرہ نہیں ڈھانکتی ہاتھ بھی ڈھانکتی ہے پاؤں بھی ڈھانکتی ہے بھائی اگر اگلے کو فتنے میں ڈالنا ہے آپ نے تو جو کام آپ کے چہرے نے کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھوں نے کر دیا مرد جب چہرہ نظر نہ آئے تو فوراً اس کی نظر ہاتھوں کی طرف جاتی ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے رنگ کیسا ہے اب ہاتھوں نے بتا دیا گوری چتی ہے تو فتنے میں تو پڑ گیا وہ بات تو وہی ہو گئی پھر وہاں اسے نظر نہیں آیا پتہ چلا دستانے پہنے پاؤں پر جائے گی پتا لگا وہاں بھی جرابیں پہنی ہوئی ہیں وہ وائرس مر گیا نا وہیں پہ بات ختم ہو گئی دوڑ ختم ہوگی اس بیچارے کی فتنے میں پڑنے کی تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عورت کا منہ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بھی اس کے سطر میں داخل ہے اور وہ زیادہ اقرب ہیں فطرت کے وہ تو اللہ سے جمیا نئی المومنون اور ایمان والو سارے مل کر اللہ سے توبہ کرو لال لکم تو تم کامیاب یہ تو ہو گئی یہ بات اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان سے صحابہ جو تھے وہ ان کے بیٹے تھے فرمایا نبی و اولا من انفسهم و ازوا جو ہوں نبی مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں آگے چل کے فرمایا والا ان تن من بعد بادا کبھی بھی اس کے بعد اس کی بیویوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا وہ اسی طرح حرام ہو گئی جس طرح اپنی سگی ماں حرام ہو گئی اس کے باوجود کہا گیا کہ جب نبی کے گھر میں دعوت ہو تم جاؤ فس الو میں ورا حجاب فس النا ایزا سال تم بتانا اگر تمہیں کچھ سالن وغیرہ چاہیے فس ال میں ورا حجاب تو پردے کے پیچھے سے حجاب کے پیچھے سے مانگو نبی کی بیوی ہے صحابہ ہیں خیر القرون لیکن قانون قانون ہے آپ اگر کہا جائے جس کا دل صاف ہے اس سے تو نہیں کرو تو آپ ہر گھر میں ایک بیرو میٹر یا تھرمامیٹر بھی لگتا تو جو بھی گھر میں آتا پہلے گسےڑا جاتا اس کے منہ میں دیکھو بھائی دل صاف ہے کہ نہیں صاف یا کہا جاتا کہ جاؤ ذرا نیو میڈیکل سینٹر سے رپورٹ لے کے آؤ ٹیسٹ کروا کے دل تمہارا صاف ہے کہ کوئی نہیں صاف قانون اللہ نے بنا دی دلوں کا معاملہ اللہ پر ہے تو ان سے بھی اگر کھانا مانگو نبی کی بیویوں سے بھی فص الو ہننا میں رہا حجاب تو پردے کے پیچھے سے حجاب کے پیچھے سے مانگو پھر کہا گیا یا ایوہ نبی کل ازواج کا اے نبی اپنی بیویوں سے کہیں وہ بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے کہ دیکھیے نبی کا بھی شروع ہوا ہے اسلام تو اپنے گھر سے شروع ہوا ہے پھر مومنین پھر مومنوں کیوں سکے ید نین آلائی ہن نمین جلادی بہن جلباب کی جمع ہے جلابیب بڑی چادر کو کہتے ہیں جلباب اپنی ان چادروں میں سے یدھ نین نزدیک کر لیں لٹکا لیں یہ ہے وہ چادر اگر آ جاتی ہے اس کو پکڑ کے اب اس کے لیے آسان یہ ڈھونڈا کہ جی وہ پکڑے رکھنے کی بجائے اگر بھوکا ہی بنا لیا جائے یہ اس کی آسان ترین صورت بنائی گئی ہے لیکن قرآن میں جو بات ہے وہ تو چادر کے ڈھکنے کی یدنی علیہ نمین جلابی بہن ضال کا ادنا یو اور اپنا یہ زیادہ نزدیک قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں ولا ذہین اور اذیت نہ دی جائیں یہ ہے وہ بات تو جو ماننے والی ہیں عورت کی فطرت کا اپنا تقاضا اور مرد کی غیرت کا تقاضا یہ ہے مرد جو غیرت مند ہے وہ تو یہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی بیوی کے کپڑے بھی کوئی دیکھے تو بیوی رہی نا کپڑے طبیعت نہیں مانتی کہ میری بیوی باہر جو ہے وہ جا کے سکھائے لٹکائے باہر تار پر میری بیوی کے کپڑے دیکھے اور اس کے کپڑے کے اندر اپنا ایک اٹریکشن وہ بھی فتنا ہے تو مرد کی زیادہ تو یہ تقاضا کرتی ہے جو مرد ہو اور عورت کی فطرت چھپنا چاہتی ہے وہ چیز چھپنے والی ہے اب اس وقت کی عورتیں اور اس وقت کی عورتیں ان میں فرق ہے ایک عورت ہے رحمت جان اس کا نام ہے پٹواری بڑے واقف ہوں گے اس سے اس کے شعر اس نے تقابل کیا اس وقت کی عورتوں قرون اولا کی عورتیں اور اس دور کی جو عورتیں ان سے اس نے ان کا مقابلہ کیا ہے کہ شاید جن عورتوں کو کسی نے سمجھایا نہیں وہ تو وہ عورتیں تھیں کہ کبھی انہوں نے پاؤں سے بھی اپنے پلہ نہیں ہٹایا تھا اور ایک یہ عورتیں جو منہ پہ بھی نہیں ڈالتی اور وہ وہ عورتیں تھیں کہ جو گھر کا کنڈا بھی کھولتی تھی تو شور سے اجازت لیتی تھی کہ فلاں آیا تھا فلاں کے لیے کھولنا یا نہیں کھولنا اور یہ وہ عورتیں ہیں جو کبھی لگاتی نہیں ہیں اور وہ حیا کی گندی ہوئی عورتیں تھیں حیا میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی حیا کی پتلیاں تھیں لوگ اور یہ عورتیں جو ہے ان کے پاس سے بھی کبھی حیا گزرا نہیں اب یہ اس کے شعر ہیں میں نے ترجمہ اردو میں پہلے کر دیا پنجابیوں کے لیے پنجابی میں بیان کروں وہ کہتی ہے وہ بھی عورتیں سن بھی عورتوں نے شاید انہوں کسے سمجھایا ہی نہیں انہوں پیر تو پلہ کدی چکیا نہیں انہوں منہ کدے پایا ہی نہیں انہوں کنڈا اجازت بن کھولیا نہیں قسم رب دی بھی کدے لایا ہی نہیں رحمت جان کو ہیا دیا پتلیاں سن ان کو ہیا کدے آیا ہی نہیں عورت اس کا نام ہے آئیڈیل وہ عورتیں ہیں قرون اللہ کے اور جب بھی اسلام آئے گا برکا تو آئے گا بھائی جب بھی اسلام آئے گا تو اس کے بغیر اسلام نہیں آئے گا پہلے یہ آئے گا تو باقی قوانین بعد میں آئے گا وہ کوڑے جو ہے وہ اچھی اور وہ سنسار جو ہے وہ بعد میں آئے گا پہلے یہ آئے گا پہلے مال تجوری میں رکھو اسے لاپ کرو کھلی تجوری میں سے چوری کر لے تو ہاتھ نہیں کرتا چور کا تیرا مال محفوظ نہیں تھا تو نے سامنے اس کے پیسے رکھے ہوئے تھے انسان کے ساتھ شیطان ہے جذبات میں بیٹھ گئے چوری کر بیٹھا ہاں تجوری چوری توڑتا پھر ہاتھ کرتا محسنات سارے ان کو قلعے میں دکھاؤ جو قلعے کی دیوار توڑ کے نقل لگائے گا پیسہ کیا جائے گا دنیا کی شدید ترین سزا ہے لیکن یہ نہیں کہ تمہاری بیویاں جو وہ دیتی پھریں دعوت عام اور انگیز اور ان کو بھارتی پھریں مشتعل کرتی پھریں ان کے جذبات کو اور تمہارے ٹی وی ڈرامے اور تمہارے سیٹلائٹ ڈشیں جو ہے وہ سارا کچھ کرتی رہے اور پھر تم کہو کہ سنسار کرو یہ نہیں ہوگا جو بھی یہ کرے گا اس کے بغیر وہ زیادتی کرے آخر داوان الحمد للہ رب اللہ